یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا اور اللہ لوگوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء صدیقین اور شہدا کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی عبادتوں کی وجہ سے نہیں عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے